تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس پانچویں لائن پارہ نمبر ایک رکو نمبر بارہ صورت الباقرہ آغاز آیت نمبر ننانوے نوے اور نو ننانوے اَب من شیف عدین بسم اللہ عمل وحم ون ضلع کا آیاتی بحینات ہمایف البا الفاص اوپ المحدو احدو فریقم بل اکثر لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب کتاب اللہ عرض بلاہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ روال و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کے جو اعتراضات یا انکار کے لیے جو اسباب بیان فرما کرتے ہیں تو انتہائی غیر نامعقول غیر معقول اور انتہائی نافرمانی کے اطلاعات عقلی لحاظ سے بھی مناسب نہیں اور خبری لحاظ سے بھی مناسب نہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے کہ آپ پہ جو وہی لانے والا فرشتہ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اب حضرت جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام یہ ایسے فرشتے ہیں جو ہمارے بڑوں پر عذاب لاتے رہے اس لیے ہم ان کی بات ماننے کو تیار نہیں اب یہ کہ حضرت موسیٰ نے جینا علیہ سات اسلام پر وہی کون لاتا تھا حضرت جبرائی علیہ السلام تو ہم تورات کو تو مانتے ہیں کیونکہ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست عطا فرمائی جبر اسلام کے ذریعے سے عطا نہیں فرمائی لیکن قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے جبر اسلام کے ذریعے سے تو اس لیے ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں اب یہ بات جو ہے نافرمانی کی بات اور جرم کی بات اس لحاظ سے کہ یہ کلام کس کا ہے اللہ کا جبر اسلاد وسلام جو یہ کلام لائے ہیں نبی علیہ السلام تمہارے دل پر کس کے حکم پر اللہ کے حکم پر تو جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کی مخالفت یہ اللہ کی مخالفت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ خلاف عقل بھی ہے اس لیے کہ یہ قرآن مجید یہ کیا ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق ہے ان کی کتاب تورات میں یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان پہ یہ قرآن مجید نازل ہوگا اب اس بات کا انکار اپنی کتاب کا انکار ہے کہ کتاب نے جو خبر دی تورات میں جو خبر آئی ہے اور تم تورات کو مانتے ہو اور تورات کی خبر کا انکار کر رہے ہو تو کس کا انکار کر رہے ہو اپنی کتاب ہی کا انکار کر رہے ہو اور یہ کس قدر بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت انسان کی ضرورت ہے کہ راستہ معلوم ہونا چاہیے تو ایک آدمی جس کو راستہ معلوم نہیں ہے وہ راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو جو اس کو راستہ بتلانے والا ہو وہ اس کی قدر کرتا ہے تو یہ قرآن مجید تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے آیا ہے اور تمہیں راستہ بتلا رہا ہے کہ سرات مستقیم کا راستہ کون سا ہے تو قرآن مجید سے بے رخی اختیار کرنا یہ ہمارا یقین کیا ہے اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کرنا تیسری بات یہ کہ یہ قرآن مجید خوشخبری سنا رہا ہے کن کو ان لوگوں کو جو کامل ایمان والے ہیں اگر کامل ایمان اختیار کرو گے تو اس کی وجہ سے یہ نعمتیں ملیں گی اور ان نعمتوں سے محروم اپنے آپ کو کرنا اس سے بڑی حماقت کی بات جو ہے وہ کون سی ہو سکتی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ جو دشمن ہے اللہ کا حالانکہ انہوں نے زبان سے اللہ کی دشمنی کا اظہار نہیں کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو اس سے دشمنی رکھنے والا وہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اشاد فرمائی کہ جو اللہ کے ولی سے دشمی رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اعلان جنگ قرآن مجید میں بھی ہے اعلان جنگ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی میں بھی ہے قرآن مجید میں اعلان جنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو سود چھوڑنے کو تیار نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بات اشاد فرما دی کہ حدیث قدسی ہے اور یہ بات اشاد کی عرض کی گئی تھی کہ حدیث قدسی کیا ہے کہ وہ مرفو حدیث ایک ہے حدیث مرفو جس کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو ایک ہے حدیث موقوف جس کی نسبت صحابی رضی اللہ عنہ سے ہو ایک ہے حدیث مقتو جس کی نسبت تابعی رحمت اللہ علیہ سے ہو ایک حدیث قدسی حدیث قدسی وہ ہے جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو کہ نبی علیہ السلام اس حوالے کے ساتھ بات بیان فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں تو نبی علیہ ساط و السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس کو دشمنی ہے اللہ سے جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے تو اللہ کا فرشتوں کا دشمن بھی اللہ ہی کا دشمن ہے پھر فرمایا جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے اور اللہ کے رسولوں کا دشمن بھی اللہ ہی کا دشمن ہے تو فرمایا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا اب جبرائیل اور میکائی یہ دونوں فرشتے ہیں تو ملائکہ میں شامل ہیں لیکن اللہ نے ان کے اعزاز کی وجہ سے ان کا ذکر علیحدہ فرمایا کیونکہ بات ان پر ہوئی تھی تو اس لیے یہودیوں نے یہ بات بیان کی کہ جبرائی اسلام ہمارے بڑوں پہ عذاب لائے اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے میکائل علیہ السلام کیونکہ یہ رحمت اور رزق کے فرشتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائل میں کوئی فرق نہیں کہ دونوں جنس کے اعتبار سے فرشتے ہیں اور وہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں جب اللہ کے حکم کے تابع ہیں جنس ایک ہے بنیاد ایک ہے مقصد ایک ہے کیفیت ایک ہے تو ایک دوسرے کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں تو یہودی فرشتوں میں بھی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے جو بات انتہائی اشارے سے معلوم ہو رہی ہے وہ کیا ہے کیا ایمان والوں ان یہودیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ معصوم فرشتوں کے درمیان بھی جدئی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے درمیان کس قدر جدئی پیدا کریں گے جہاں اثرات منتقل ہونا ممکن نہیں فرشتوں میں یہ اثرات منتقل ہو جائیں یہ ممکنات میں سے نہیں جب ممکنات میں سے نہیں وہاں یہ اپنی کوششیں کرتے ہیں اور وہاں پہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمہارے درمیان تو اختلاف ممکن ہے تو لہٰذا تمہارے درمیان ان کی کوششیں کتنی ہوں گی اور تمہیں کس قدر یہ آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے تو لہٰذا ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جواز اشاد فرمائی کہ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو اگر ہم اللہ کا نبی اور رسول مان لیں تو نبی علیہ السلاط والسلام کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل کیا ہے تو اللہ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں والا قد اور یقیناً انزلنا ہم نے اتاری الہی کا آپ کی طرف آیاتم بحیناتی واضح نشانیاں اے نبی علیہ السلام ایک نہیں ہم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی معجزہ ہے وہ ہے قرآن مجید قرآن مجید علمی معجزہ ہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام والسلام کو عملی معاضہ عطا فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علمی عطا فرمایا گیا علمی معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے حضرت موسیٰ نبی جینا علیہ السلام کو معجزہ اصح پھینکنا اجزہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ معاوضہ بحیرہ اصحب کے کنارے پہ مارا بارہ راستے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معیزہ کہ آسا پتھر پہ مارا بارہ چشمے پھوٹ گئے لیکن جب تک حضرت دنیاوی زندگی میں رہے یہ معجزات ظاہر ہوتے رہے حضرت دنیاوی زندگی سے منتقل ہوئے اصا لاٹھی موجود مگر اس کے اندر یہ معجزاتی کیفیت ظاہر نہیں ہو رہی کیوں کہ اس کی نسبت تھی نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بنیادی معجزہ نازل ہوا جو حضرت کو بنیادی معجزہ عطا کیا گیا قرآن مجید اور قرآن مجید کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے زبان مبارک سے قرآن مجید نہیں سنا گیا حضرت جب دنیا لے گیا تو حضرت کی زبان مبارک سے قرآن مجید نہیں سنا گیا لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید دوسروں کی زبان سے ادا ہوا تو بھی اس کی معیزاتی کیفیت برقرار ہے تو اس لیے قرآن مجید وہ معیزہ ہے جو دائمی معیزہ ہے اور نبی علیہ السلام کو جو عملی معجزات عطا فرمائے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ وہ معراج نبی علیہ السلام کی معراج ہے تو میراج سب سے بڑا معیزہ اور اس معراج کا تعلق اسی مہینے رجب المرجب سے ہے اس مہینے کے اندر دو ہمارے ہاں جو ہے رسمیں چلتی ہیں ایک رسم ہے بائیس رجب کی بائیس رجب کے کنڈے اور ایک رسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی معراج تائیس رجب کے بارے میں مشہور ہے لیکن حتمی تاریخ معلوم نہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کا مہینہ ہے بعض لوگوں نے کچھ اور مہینے بھی بیان کیے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات ہوگی بنیادی وجہ کیا ہے ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایام والے نہیں تھے پیغام والے تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو محفوظ رکھا اور معراج کے حوالے سے حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا انہوں نے اس پہ عمل کیا ہم ایام والے ہیں ہمیں پیغام سے بھی غرض نہیں اور ہمیں عمل سے بھی غرض نہیں لہٰذا ہم عمل سے بھی بے نیاز پیغام سے بھی بے نیاز ہم ایام والے ہیں اس لیے دن منا رہے ہیں تو اس مہینے کے اندر دو دن بائیس رجب کا کوڑوں کی رسم ہے اور ستائیس رجب کو ہمارے ہاں مختلف بدعات ہیں معراج کے حوالے سے آج اکیس رجب ہے اور کل بائیس رجب ہے اور کل یہ کنڈوں کی تقریب ہے تو اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے اللہ نے یہ بارہ کی تعداد لکھ دی ہے لوہے محفوظ کے اندر اب اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ آج آپ نظر فرمائیں دنیا کی تقویم پہ کیلنڈر کے نظام پر ہر ایک کے مہینے علیحدہ علیحدہ ہیں ہندوؤں کے مہینے علیحدہ یونانیوں کے مہینے علیحدہ عیسائیوں کے مہینے علیحدہ ایمان والوں کے مہینے علیحدہ لیکن آپ دیکھیں تعداد سب کے ہاں بارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں بات ڈال دی کہ مہینوں کے دنوں میں آپ کو کمی بیشی ملے گی کہیں مہینے تیس دن کے کہیں اکتیس دن کے کہیں انتیس دن کے لیکن مہینوں کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کیا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کیلنڈر ہیں جتنی بھی تقویمیں ہیں ان تمام میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے ایک بات پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے یہ بارہ مہینے جو یہ اسلامی مہینے کہلاتے ہیں ان بارہ مہینوں میں چار مہینے وہ ہیں کہ جو حرمت والے ہیں تین مہینے اکٹھے ہیں ذوالقادہ ذوالحجہ اور محرم ذوالحجہ میں حج ہے ذوالقادہ میں حج کے لیے سفر ہے اور محرم میں حج سے واپسی ہے تو ذوالقادہ ذوالحجہ محرم تین مہینے اکٹھے ہیں اور اس کے ساتھ جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے مہینے کہا حرمت والے مہینے جو ان کو کہا یہ دو وجہ سے ہے ایک اس معنی کے اندر کہ ان چار مہینوں کے اندر یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ قتل و غارت لڑائی وغیرہ بند کہ جن قوموں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی تھی جب یہ مہینے آتے تھے ان مہینوں میں وہ باہمی لڑائی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے جس طرح سے بیت اللہ حرمت والی جگہ ہے تو اسی طریقے سے یہ مہینے بھی حرمت والے مہینے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کچھ حضرات کے ساتھ روانہ فرمایا فرمایا کہ فلان جگہ تک پہنچنا وہاں یہ میری تحریر ہے اس کو پڑھنا اور اس تحریر کو پڑھنے کے بعد جو ساتھی ہیں ان سے پوچھ لینا کہ جو واپس جانا چاہیں وہ واپس جائیں جو نہیں جانا چاہتے وہ میرے ساتھ جو کاروائی کرنا ہے اس میں شریک تو یہ حضرات جب وہاں پہنچے جہاں حضرت نے فرمایا تھا تو وہاں خط نکالا تو اس میں یہ خبر تھی کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے اس قافلے پہ حملہ کرنا ہے اور اس کا مال و اسباب اپنے قبضے میں لیں تو جو جن کو حضرت نے خط دے کر بھیجا تھا تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت نے مجھے یہ فرمایا ہے اور اس میں بھی ہے کہ جو ساتھ چلنا چاہے اپنی خوشی سے وہ ساتھ چلے اگر نہ چلنا چاہے تو واپس چلا جائے وہ میں نہیں تھا بے ادبی گستاخی کی معافی کے ساتھ آپ بھی نہیں تھے وہ کون تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے کون تھا جو واپس جاتا کوئی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوا اب یہ ہے کہ یہ مہینہ تھا جماعت الاخرا کا جماعت الاخرا کا جس کو جماعت ثانیہ بھی کہتے ہیں تو عام طور پہ جماعت ثانی لکھ دیتے ہیں جو درست نہیں جو مادہ یہ مونس ہے تو اس کے لیے لفظ اسانیہ استعمال ہوگا یا اخرا استعمال ہوگا تو یہ مہینہ جماد الاخرا تو یہ جماد الاخرا کا مہینہ تھا چاند نظر نہیں آیا آخری تاریخیں تھیں چاند نظر نہیں آیا تو ان حضرات نے اس قافلے پہ حملہ کیا اتفاق کی بات ہے کہ یکم رجب کا چاند ہو چکا تھا جو کہ ان کو نظر نہیں آیا اب جب نظر نہیں آئے تو یہ کاروائی ہوئی یکم رجب کو اور یہ سمجھے کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں تیس جماعت جمع الخرا کو بہرحال اس میں ان کا آدمی مارا بھی گیا تو مخالفین نے کفار نے پروپیگنڈا کیا کہ جناب یہ اپنے آپ کو دین ملت ابراہیمی سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور ملت ابراہیمی کے اندر رجب کے مہینے میں قتال حرام ہے تو لہذا یہ حرمت والا مہینہ ہے تو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی نبی علیہ السلام پر اعتراض ہوا ہے حضرات صحابہ کرام میں اعتراض ہوا ہے اللہ نے اس کا جواب قرآن مجید میں فرمایا فرمایا یہ سلون کہانی شاہر الحرام کطال انفی کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا حرمت والے مہینے میں قتال جائز ہے فرمایا کہ یہ تو غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے قتال کیا ہے یکم رجب کی تاریخ میں انہوں نے تو تیس جماعت الاخرا سمجھا تو جگہ عجب کی تاریخ تھی اس لیے اس میں اخلاف ورزی ہو گئی لیکن تم تو دانستہ اللہ کے گھر کی بے کر رہے ہو تم نے شرک کا مرکز بنا رکھا ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے خلاف ظلم کر رہے ہو تو کیا یہ جائز ہے جو تم کام کر رہے ہو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جہاں ذاتی لڑائی ہوگی وہاں تو ٹھیک ہے لیکن جہاں پر جہاد فی سبیل اللہ ہو وہاں چاہے کوئی مہینہ بھی ہو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر تعطل پیدا نہیں ہوگا کیوں کہ جہاد فی سبیل اللہ عبادت ہے تو جہاد اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور عبادت ہے اور کس مقصد کے لیے ہے اہل ایمان کا ایمان بچانا مظلوم کی مدد کرنا ان کو ظلم سے بچانا اور اسلامی اعمال کا ماحول پیدا کرنا تو لہٰذا اس کے لیے حرمت والے مہینے میں تو زیادہ محنت کرنی چاہیے نہ کہ کم ہونی چاہیے تو یہ ضابطہ ہو گیا کہ ان مہینوں کے اندر جہاد کو نہیں روکا جا سکتا یہ ضابطہ آ گیا یہ اللہ تعالیٰ نے ترمیم فرما دی کہ جو روایت چلی آ رہی تھی اس میں تبدیلی فرما دی دوسری بات یہ کہ یہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے سے مراد ہیں واجب الاحترام تو ان مہینوں کے اندر زیادہ نیکی اختیار کرنی چاہیے یہ زیادہ حرمت والے مہینے ہیں تو ادب والے مہینے ہیں تو ان کے اندر نیکی زیادہ ہونی چاہیے تو اس اس حوالے سے بائیس رجب کو ہمارے ہاں یہ تقریب ہوتی ہے کوڑوں کی تقریب اور یہ ہوتی ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی کیا وصیت فرمائی حضرت نے وصیت فرمائی کہ یہ اہتمام کرنا کہ ان چیزوں پر ان چیزوں پر مشتمل ہے میدا ہے گھی ہے شکر ہے دودھ ہے اور خشک جات یہ پانچ چیزوں پر مشتمل تم نے خستہ پوریاں تیار کرنی اور ان خستہ پوریوں کو تیار کرنے کے بعد کونڈوں کے اندر جس کو ہم پتروٹا کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر تو یہ مٹی کا جو تسلا ہے اس کے اندر اس کو رکھنا رکھنے کے بعد اس تسلے کو سفید کپڑے پہ یا اونچی چوکی پہ رکھیں گے رکھنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ان کی نسبت سے یہ بات کہیں گے جو بات جو چیز مانگنی ہے وہ مانگیں گے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس حالت میں تم جو مانگو گے اگر وہ نہ ملا تمہاری مراد پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن تمہارا ہاتھ ہوگا میرا دامن ہوگا میرا دامن پکڑ لینا اتنی یقینی بات انہوں نے بیان فرمائی اب یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی بات کہ حضرت عقیدے کے لحاظ سے کیا ہیں کہ جن لوگوں نے یہ رسم اختیار کی ہے کیا عقیدے کے لحاظ سے موافقت ہے یا موافقت نہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اہل و سنت تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل و سنت تھے اگرچہ روافظ نے ان کو اپنا بنیادی امام کہا ہے اور اپنی جو انہوں نے روایات کو پیش کیا ہے ان کی نسبت سے پیش کیا ہے تو یہاں ایک بنیادی بات ذہن میں ہو تو انشاءاللہ گمرہی نہیں ہوگی ان کی جو بنیادی کتاب ہے وہ ہے الکافی اور الکافی جو ہے یہ لکھی گئی تین سو پچیس ہجری میں الکافی لکھی گئی تین سو پچیس ہجری میں یہ ان کی بنیادی کتاب ہے باقی ساری کتابیں ان کی بات کی تین سو پچیس ہجری میں لکھی گئی اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی گئی کہ یہ روایت امام جعفر صاحب نے پیش کی تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے اس میں کچھ حصے وہ ہیں جن کے اندر عقائد بیان ہوئے ہیں کچھ حصے وہ ہیں جن کے اندر مسائل بیان ہوئے ہیں جن کے اندر عقائد بیان ہوئے ہیں ان کو اصول کافی کہتے ہیں اور جن کے اندر احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں اس کو فروع کافی کہتے ہیں اب یہ تین سو پچیس ہجری میں لکھی گئی اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ایک سو اڑتالیس ہجری میں ہوا اس کتاب کا لکھنے والا محمد بن یعقوب کلینی اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا زمانہ نہیں پایا ان کی وفات ایک سو اڑتالیس ہجری میں ہوئی اور یہ کتاب لکھی جا رہی ہے تین سو پچیس ہجری میں تو یہ بعد میں پیدا ہوا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی اب یہاں پہ یہ اعتراض پیدا ہوگا لیکن حضرت بخاری شریف دو سو سترہ میں اس کا آغاز ہوا لکھنے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرمایا گیارہ ہجری میں اب یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ دو سو سترہ ہجری میں جو کتاب لکھی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کی نسبت سے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بھی تو نبی علیہ السلام سے نہیں ہوئی آپ اس کتاب کو مانتے ہیں اور الکافی کو کیوں نہیں مانتے اعتراض تو دونوں پہ ایک جیسا ہے نہیں میرے محترم اعتراض ایک جیسا نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے دو سو سترہ ہجری میں لکھنے کا آغاز فرمایا لیکن حضرت نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ حدیث میں نے کس سے سنی انہوں نے کس سے سنی انہوں نے کس سے سنی صحابی رضی اللہ عنہ تک متصل سند موجود ہے اور جن افراد کا نام دیا ہے ان افراد کے بارے میں ایک گواہ نہیں دو گواہ نہیں بے شمار محدثین نے تحقیق کے مطابق یہ بات بتائی کہ یہ افراد موجود بھی تھے اور یہ افراد قابل اعتماد بھی تھے جبکہ الکافی کے اندر درمیان میں خلا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے محمد بن یعقوب کلینی تک کھڑا ہے کوئی درمیان کی سند نہیں اب محمد بن یعقوب کلینی نے ان روایات کو امام جعفر صاحب کے حوالے سے معاشرے سے لیا ہے بقول اس کے جب یہ کتاب مرتب ہوئی اب یہ متصل اس کو کیسے کرنا تھا متصل کرنے کے لیے وہ لکھتا ہے کہ میں اس کتاب کو تیار کرنے کے بعد غار میں لے گیا جہاں حضرت امام مہدی ہیں اور وہ کتاب میں نے ان کو پیش کی انہوں نے اس کتاب کو دیکھا اس کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ ہدایت کے لیے کافی ہے اس لیے اس کے نام پر کافی اب یہاں وہ لے گیا اس کی صداقت یہاں معلوم ہو رہی ہے کہ بارہواں امام پیدا ہی نہیں ہوا حسن عسکری رحمت اللہ علیہ اٹھائیس سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے تشریف لے جانے کے بعد ان کے سسرال والوں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا جب جائیداد پہ قبضہ کیا تو وہ لا فوت ہوئے تو ان کے ایک بھائی حیات تھے ان کا نام جعفر ہے اور والدہ حیات تھیں تو انہوں نے اسلامی عدالت میں اس وقت عدالتیں جو تھیں ان میں انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ میرا بیٹا لا انتقال کر گیا ہے اور ان کے بھائی جعفر نے کہا کہ جب لا انتقال کر گیا ہے تو اب یہ جائیداد کس میں تقسیم ہوگی جائیداد تقسیم ہوگی بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جو ہے کس کو ہوگی والدہ کا حصہ جو ہے اس کو ملے گا اور باقی جو ہو کس کو ہوگی وہ بھائی کو ملے گا بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا بھائی بہن بھائی اور تھے نہیں ایک ہی بھائی تھا تو وہ وارث ہوگا تو انہوں نے دعویٰ دائر کیا اس دعوے کے نتیجے میں فیصلہ ان کے حق میں ہوا جب فیصلہ ان کے حق میں ہوا تو وہ جائیداد لے گئے جب جائیداد لے گئے تو آج تک وہ گروہ ان کو گالیاں دیتا ہے کہ اس ان انہوں نے کہ ہمارا راز بے نقاب کر دیا ہمارا تو دعویٰ تھا کہ حسن عسکری کا رحمتہ اللہ علیہ کا یہ بیٹا ہے اور اس نے جو ہے وہ اس میں سند لے لی عدالت سے کہ وہ لاوالد ہے تو لہٰذا ہمارا تو سارا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا ایک بار اب جب حقیقی بھائی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا بھائی لاولد گیا ہے دنیا سے تو یہ مہدی کہاں سے آ گیا اب اس کے لیے کہانی بنے گی کہانی یہ بنی کہ رومی ایک لڑکی نے خواب دیکھا اور خواب میں حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اپنے والد سے اس نے ذکر کیا اس کے والد نے تلاش کیا تو حسن عسکری رحمت اللہ علیہ تلاش ہو گئے تلاش ہونے کے بعد خفیہ ان سے نکاح کر دیا گھر والوں کو پتہ ہی نہیں اس خفیہ نکاح کے نتیجے میں دو سو چھپن ہجری کے آغاز دو سو پچپن ہجری کے اختتام پر یہ بیٹا پیدا ہو جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس بیٹے کو بھی انہوں نے اپنے خاندان میں ظاہر نہیں کیا دو سو ساٹھ ہجری میں حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال سے چند دن پہلے بیٹے کو معلوم ہو گیا کہ میرے باپ نے دنیا سے جانا ہے اور وہ خاندان والے میرے سے اچھا سلوک نہیں کریں گے تو اب اس کی عمر پانچ سال کے قریب اس نے سارے دستاویزات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے وہ ساری چیزیں اور اصل قرآن مجید اٹھایا اور پانچ سال کی عمر میں غار میں جا کے چھپ اب یہ غار سے نکلے گا تو یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھیں ساری حقیقت مزید واضح ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلط نے خبر دی مہدی کے آنے کی مہدی جو تشریف لائیں گے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان کا ددیال حسنی ہوگا ان کا ننیال حسینی ہوگا چالیس سال کی عمر میں وہ ظاہر ہوں گے کہاں ظاہر ہوں گے مسجد حرام میں ظاہر ہوں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کا ظہور ہوگا کتنی عمر میں چالیس سال کی عمر بس اسی سے بات جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے کہ ان کا ددیال حسنی یہاں ددیال حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ حسین اولاد میں سے ہیں تو ددیال حسینی پہلے جھوٹ یہ ہو گیا دوسرا جھوٹ یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ ان کا ننیال حسینی ہوگا اس کا ننیال رومی ہے دوسرا جھوٹ یہ ثابت ہوگا تیسری بات یہ کہ اظہار ان کا ظہور ان کا کہاں کس عمر میں ہوگا چالیس سال کی عمر میں ہوگا یہ پانچ سال کی عمر میں غار میں چلا گیا اب دو صورتیں کہ عمر بڑھ رہی ہے یا عمر رکی ہوئی ہے دو صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے اصحاب کاف تین سو نو سال رہے تو اسی حالت میں رہے تو اب یہ جو غار میں داخل ہوا ہے جب یہ غار میں داخل ہوا تو اب عمر بڑھ رہی ہے یا رکی ہوئی ہے دو صورتیں ہو سکتی ہیں اگر رکی ہوئی ہے تو پانچ سال کا ہے تو یہ غار سے نکلے گا تو کتنی عمر میں پانچ سال کی عمر میں جبکہ وہ امام مہدی تشریف لائیں گے چالیس سال کی عمر میں ان کا اظہار ہوگا چالیس سال میں اگر یہ عمر اس کی بڑھ رہی ہے تو دو سو ساٹھ میں وہ پانچ سال کا تھا اب یہ چودہ سو چالیس اکتالیس کی بات اب اس کی عمر کتنی کہ وہ کتنا بوڑھا پوزا ہو چکا ہوگا تو یہ نبی علیہ السلام نے چالیس سال فرمایا دونوں صورتوں میں جھوٹ واضح ہو رہا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ظاہر ہوگا ہوں گے کہاں سے مسجد حرام کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسفت کے درمیان سے اور یہ نکلے گا کہاں سے یہ عراق میں غار سے نکلے گا صدام کی باقی خامیاں اپنی جگہ پر لیکن اس کا عجیب کارنامہ یہ ہے کہ وہ غار جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہاں سے امام مہدی نکلیں گے اس نے اپنے دور حکومت میں اس غار کو بلڈوز کر دیا کہ یہ بلڈوز ہو گئی اور غار کا وجود یہ ختم کر دیا کہ کہاں سے نکلیں گے لیکن اس کے باوجود بھی یہ یہ لوگ اسی نظریے پر قائم چلے آ رہے ہیں تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے مسلک پر تھے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو یہ کتابیں اور ان کو بنیاد بنایا گیا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے جو میں نے بیان کی ہے اور امام جعفر صادق اللہ علیہ میں یہ بات گزارش کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کو امام مانتے ہیں یہ لوگ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جن کو امام مانتے ہیں یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور اس پہ یہ اپنی بنیاد رکھتے ہیں لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا تھا کیا تھا اس میں دو جملے میں عرض کر دیتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ والدانی ابو بکر مرتئی کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے تھے ہر مجلس میں ہر مقام پر تو کسی نے سوال کیا حضرت آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ذکر فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حضرت فرمایا کہ والدانی ابو بکرین مرتین کہ مجھے ابو بکر نے دو دفعہ جنا ہے کہ کیا معنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسے جنا کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد ان کے بیٹے محمد ابو بکر کے بیٹے ہیں حضرت قاسم بہت بڑے فقیر ہیں وہ میرے نانا ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی یہ میری نانی ہیں تو یہ چچزاد کا آپس میں نکاح ہوا تو حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا نکاح ان کی بیٹی سے ہوا تو فرمایا کہ میرے نانا یہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ کے پوتے اور میری نانی یہ ابو بکر صلی الحم کی پوتی تو لہٰذا مجھے ابو صلی اللہ نے دو بار جنا ہے اور ان کی بے ادبی میں کیسے کر سکتا ہوں پھر دوسرا ارشاد گرامی فرمایا کہ جو ابو بکر اور عمر سے بیزار ہوا رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیزار ہے تو یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے تو اس لیے وہ جس مسلک میں ظاہر کیے جا رہے ہیں اس مسلک میں نہیں تھے ان کا مسلک یہی مسلک تھا اہل سنت والجماعت کا مسلک تھا تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کہ بائیس رجب کو انہوں نے وسیعت کی بائیس رجب کے بارے میں اب یہاں دو تین چیزیں جو قابل غور ہیں باقی تو پھر انشاءاللہ کل ہوگی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بائیس رجب نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے ان کی ولادت آٹھ رمضان المبارک اسی ہجری آٹھ رمضان المبارک اسی ہجری ہمارے شیخ امام اعظم کا بھی سال وفا سال پیدائش یہی ہے تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت آٹھ رمضان المبارک اسی ہجری اور حضرت کی تاریخ وفات پندرہ شوال المکرم ایک سو اڑتالیس ہجری پندرہ شوال ایک سو اڑتالیس ہجری نہ ان کی ولادت بائیس رجب کو اور نہ ان کی نہ ان کی وفات بائیس رجب کو تو بائیس رجب کی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں پھر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ وصیت فرمائی ان کی وفات ہو گئی ایک سو اڑتالیس ہجری میں اور یہ وصیت ظاہر ہوئی کب انیس سو چھ میں بارہ سو سال کے بعد کہاں جہاں حضرت کبھی تشریف بھی نہیں لائے بر عظیم پاک و ہند کے اندر یو پی کے علاقے کے اندر رام پور کی ریاست میں نواب حامد علی خان جو اس مسلک سے روافظ سے تعلق رکھتا تھا یا اس کا دور حکومت ہے نواب حامد علی خان اس کا نام ہے اور رام پور کی ریاست کا وہ نواب تھا انگریزوں کی سرپرستی حاصل تھی انیس سو چھ میں یہ رسم یہاں ہوئی شروع اور اس کے لیے ایک نظم پہلے بنی ہے جمیل احمد جمیل نام ہے شاعر کا اس نے داستان عجیب کے نام سے ایک کہانی بنائی اور اس کو منظوم کے نظم میں کیا اور داستان عجیب کی کہانی کیا ہے داستان عجیب کی کہانی یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اب اس پہ غور کرتے جائیں اور صداقتیں خود بخود واضح اس کی ہوتی چلی جائیں گی مدینہ منورہ کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا حالات بڑے تنگ تھے مدیہ منورہ سے کسی اور شہر کی طرف چلا گیا کہ وہاں جا کے کمائی کرتا ہوں بارہ سال اس علاقے کے اندر رہا حالات سازگار نہیں ہوئے محنت کرتا رہا لکڑیاں کاٹتا رہا بیچتا رہا حالات سازگار نہیں ہوئے بارہ سال گھر سے جدا رہا اس کی بیوی اب وہ کیا کرتی تو اس نے ساتھ ہی وزیر کا محل تھا بادشاہ کا بڑا وزیر اس کے گھر میں گئی اور اس کی بیوی سے ملاقات کی حالات بتلائے تو اس نے کہا یہاں جھاڑو دینے پہ تمہیں مقرر کرتی ہوں تو گھر کا محل کا جھاڑو محل میں جھاڑو دینے لگی جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے حضرت نے فرمایا کہ جو یہ میری رسم ادا کرے گا یہ کنڈوں والی رسم جو میں نے ابھی سے پہلے عرض کی ہے تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی جب ہر مراد پوری ہوگی اور اگر مراد پوری نہ ہو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا میرا دامن ہو اس نے یہ بات سنی اور اس نے جا کے یہ اہتمام کوڑوں کا کیا کوڑوں کا جب اہتمام کیا ادھر جو لکڑ ہارا جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کلہارا گرا زمین پہ گرا تو آواز آئی دھماکے کی اس نے اندازہ کیا کہ نیچے خلا ہے اس نے جب اس خلا کی کھدائی کی تو نیچے بادشاہ کا خزانہ مل گیا اب یہ خزانہ لے کر آیا اور آنے کے بعد اپنے گھر اور پھر وزیر کے ساتھ ہی کیونکہ اس کا اس کی جگہ تھی وہاں اس نے بڑا اونچا محل تعمیر کیا اب جب محل تعمیر کیا تو ایک دن وزیر کی بیوی اوپر گئی چھت پہ اپنے محل کے اس نے دیکھا کہ ساتھ تو ہمارے محل سے بھی عمدہ محل بنا ہوا ہے اس نے پوچھا ملازمین سے کہ یہ کس کا محل ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لکڑہارا جس کی بیوی آپ کے گھر میں کام کرتی تھی جھاڑو دیتی تھی یا اس کا شوہر ہے اس نے یہ جمل تعمیر کی اس کا اس لکڑہارے کی بیوی کو بلا کے لاؤ بلا کے لائے تو پوچھا تو اس نے کہا کہ اس طریقے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور میں نے یہ کنڈے بھرے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا تو وزیر کی بیوی نے مذاق اڑایا کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہانی بنا کے مجھے سنا رہی ہو لکڑہارا کہیں سے کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے اس نے کہیں یا کہیں کو لوٹا ہے اور یہ مال لے کر آئے لہذا جب اس نے یہ طنز کیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پر اللہ کا نظام ہے کہ چھوٹے وزیر نے جس کو حسد تھا اس بڑے وزیر سے بادشاہ کے کان بھرے کے سرکاری خزانے میں سے اس نے رقم خود برد کی ہے تو بادشاہ نے اس کو وزارت سے علیحدہ کر دیا اور کہا کہ نکل جاؤ اس علاقے سے اب بیوی کو لے کے وہاں سے نکلا جلدی میں جب نکلا تو پیسے بھی نہیں اٹھا کے چل سکا بیوی راستے میں بھوک لگی بیوی سے پوچھا کوئی چیز ہے اس نے کہا کہ دو دھرم میرے پاس ایک دھرم کا خربوزہ لیا اس کو رومال میں باندھ لیا کہ جہاں زیادہ بھوک لگے گی کھائیں گے تو اس اسلام میں چھوٹے وزیر نے بادشاہ کو خبر دی کہ جناب یہ جس راستے سے وزیر گئے اسی راستے پہ شہزادہ صاحب شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں تو کہیں راستے میں ان کو نقصان نہ پہنچائے تو بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے کہ جاؤ اس کو گرفتار کرو اور شہزادے کی حفاظت کرو شہزادہ نہیں ملا اس کو پکڑ کے لائے بادشاہ نے جس وقت وہ رومال کھولا کہ اس میں رومال میں کیا ہے تو شہزادے کا سر تھا خون سے بھرا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس وقت ان کو جیل میں بند کر دو صبح ان کو پھانسی دی جائے گی دونوں میاں بیوی اب یہ دونوں جو ہیں وہ رات جیل میں بند ہیں اب میاں کہہ رہا ہے بیوی سے کوئی ایسا ہم سے گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کون سا گناہ ہے دونوں غور و فکر کریں دونوں سوچنے لگ گئے بیوی نے کہا کہ ہاں ایک گناہ ہے وہ یہ ہے کہ لکڑ ہارے لکڑ ہارے کی بیوی نے آ کے مجھے بتایا تھا امام جعفر صادق رحمت کے کنڈوں کے بارے میں میں نے مذاق اڑایا تھا یہ اس مذاق کی سزا ہے دونوں نے توبہ کی اور یہ کہا کہ ہمیں اگر رہائی حاصل ہو گئی تو ہم ان کنڈوں کا باقاعدہ اہتمام کریں گے اب صبح بادشاہ نے جب ان کو پھانسی کے لیے بلانا چاہا تو شہزادہ صاحب بھی شکار سے واپس آ گئے جب شہزادہ صاحب شکار سے واپس آ گئے تو پھر ان کو بلایا گیا کہا کہ رومال کھولو رومال کھولا تو تھا اب جناب اس کو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے تو لکڑ ہارے نے جو واقع لکرہارے نے کی لکرہار کی بیوی نے جو واقعہ وزیر کی بیوی کو سنایا تھا تو وزیر کی بیوی نے ساری تفصیل بادشاہ کو بیان کر دی جب بادشاہ کو بیان کی تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس رسم کا اہتمام کرتے ہیں پھر سرکاری سطح پر اس کا جو ہے وہ اہتمام شروع ہو گیا اس وقت سے اہتمام جو ہے وہ چل رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک سو اڑتالیس جی میں پہلی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں کبھی بادشاہ وزیر کا نظام کبھی قائم ہی نہیں ہوا پوری تاریخ کے اندر پہلی بات تو یہ اس کے اندر پھر اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کنڈوں کے بارے میں فرمایا کونڈا تو ہندی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ بھی نہیں تو انہوں نے کنڈے بھرنے کی بات کیسے کہہ دی پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ جو چیز شرک سے متعلق ہے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو جس کی بات مراد پوری نہ ہو اس کا ہاتھ ہوگا میرا دامن ہوگا جب کہ نبی علیہ والسلام تشریف فرمائیں اور حضرت اپنے خاندان کے افراد سے فرما رہے ہیں کہ اس اس خیال میں نہ رہنا کہ ہمیں نبی السلام سے نسبت حاصل ہے تو وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا یہ ساری باتیں پھر یہ ہے کہ ایک سو اڑتالیس میں ان کی وفات ہوئی اور ایک سو اڑتالیس سے لے کر انیس سو چھ تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا نہ عرب میں کسی کو پتہ چلا نہ ایران میں کسی کو پتہ چلا ہندوستان کے اندر بھی رام پور کی ریاست کے اندر امیر مینائی امیر مینائی جو اردو کا شاعر ہے وہ تو درمیانیہ پیرے کا تھا اس کا بیٹا جو خورشید مینائی تھا یہ رامپور کی ریاست کا درباری شاعر تھا یہ شیعہ تھا اس نے نواب کا مذہب جو اختیار کیا تو یہ خورشید مینائی نے سب سے پہلے یہ داستان عجیب جو ہے اس کی اشاد کی اور اس کو پھیلایا اور اس رسم کا آغاز انیس سو چھ میں ہوا اور یہاں سے یہ رسم لکھنؤ میں گئی جو ان کا مرکز ہے تو لکھنؤ کے اندر یہ رسم اس کے بعد گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہاں دو بنیادی باتیں ایک بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر یہ جو رسالہ اس وقت آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس کے اندر مناسب تفصیل جو ہے وہ موجود ہے اس حوالے سے بائیس رجب کے حوالے سے کہ یہ بائیس رجب کا دن کیا ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے اور اس وفات کے دن پہ جشن منا رہے ہیں وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے تو یہ ساری کہانی جو ہے انہوں نے تراشی اور گھڑی گئی ایک بات یہ کہ تحفت العوام ان کی کتاب ہے عام دستیاب نہیں یہاں قریب ہی ان کا ایک مرکز تھا لائبریری تھی تو وہاں سے ایک ساتھ یہ تشریف لاتے تھے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ تحفت العوام کتاب دیکھنی ہے وہ کس طریقے سے لا دو انہوں نے کہا یہ ایک نظر دیکھنے کے لیے میں آپ کو لا کے دے سکتا ہوں وہ لے آئے اس میں میں نے دیکھا بائیس رجب پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جشن مرگ معاویہ تو اپنے اندر ان کے ہاں یہ ہے اٹھارہ ذوالحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ کا یوم شہادت اس دن جو ہے وہ خوشی کا اظہار عید غدیر کے نام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت آخری ذوالحجہ کو حضرت کی تدفین اور نماز جنازہ یکم محرم الحرام کو حضرت کا قاتل ابو لولو فیروز اس کا جشن مناتے ہیں بابا شجاع الدین کے نام سے تو انہوں نے اپنے اس انداز سے تقیہ تقیے کی وجہ سے مختلف رسومات اختیار کی ہیں ان میں صحابہ کے کے بوکس کی وجہ سے یہ رسالہ چھپا اس رسالے پہ کیس ہوا دہشت گردی کا ایک اس رسالے پہ محرم الحرام کے رسالے پہ تو عدالت میں داشت گردی کی خصوصی عدالت میں مجھے پیش ہونا پڑا وہاں اللہ نے جائے صاحب کو سمجھ عطا فرمائی فیصلہ تو حق میں ہوا تو اب یہ قانونی رسالہ ہے لیکن یہاں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہاں عدالت کے اندر جب بات ہوئی تو میں نے یہ بات گزارش کی میں نے کہا کہ یہ انیس سو چھ سے پہلے کہا کہ یہ مذہبی منافرت ہے یہ ایک گروہ ہے جو اس رسم کو اختیار کر رہا ہے اور اس کی مخالفت مذہبی منافرت ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہلوائی تو میں نے جج صاحب سے کہا میں نے کہا کہ یا تو یہ اعتراف کریں کہ ہمارا مذہب انیس سو چھ سے شروع ہوا ہے اور اگر یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب انیس سو چھ سے پہلے ہے تو انیس سو چھ سے پہلے اپنی کسی مذہبی کتاب میں مجھے یہ رسم دکھا دیں جب کسی کتاب میں رسم نہیں انیس سو چھ میں شروع ہوئی تو یہ مذہبی منافرت کیسے ہو سکتی اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے آ کے وسیعت کی ہے یہاں کہ یوں تم یہ رسم ادا کرو تو لہٰذا یہ بائیس رجب کی تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے اور ان سے بغض کا اظہار ہے ان کی طرف سے اور اس انداز سے انہوں نے مسلمانوں کو لا علمی میں رکھنے کے لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس رسم کو جو ہے وہ لے کر چلے ہیں تو یہ تفصیل اس کے اندر موجود ہے داستان عجیب تو موجود نہیں اس کے اندر داستان عجیب نظم کی کتاب اور ہندی زبان کے اندر یعنی اردو زبان کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ اردو تو نہیں بولتے تھے ان کی زبان تو عربی تھی تو لہٰذا یہ اردو کے اندر ساری باتیں اور ہندی کے اندر ساری باتیں یہ اس بات کو زہر کر رہی ہیں کہ یہ رسم رامپور سے لکھنؤ میں گئی اور لکھنؤ کیونکہ ان کا مرکز تھا انگریز دور کے اندر انگریز سرپرستی میں اور وہاں سے یہ بات جو ہے تھوڑا پھیلی ہے تو مزید انشاءاللہ شاء اللہ ہے وہ کل ہوگی تو جو حضرات یہ رسالہ لینا چاہیں کسی کو پڑھوانا چاہیں تو ایک رسالہ تین روپے کا ہے اور دس روپے کے چار پانچ روپے کے دو رسالے ہیں تو جو لینا چاہیں تو اس کے پیسے ادا کر دیں گے اپنی مرضی سے لے لیں گے اور پیسے اس کے ادا کر دیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و صلی وسلم وبارک و مولانا محمد وبارک وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من وزبك والنار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أجل أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا بد ازواجنا ازوا جنا و اولادنا و ام والنا و احباب ناربنا و جمیع المسلمین ومسلیمات قبل تصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مفلنا دینہ اولادینہ بل عمان ولی جمیل مبمینین ولمینات اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوب کما النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين بين قلوبنا كما ألفت قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين اللهم إنا نسألك من من خير ما ما سألك منه منه نبيك نبيك محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم ونعوذ بك شر استعاذ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول قوة إلا بالله ولاقوۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد علیہ وصفی اجمعین آمین آمین آمین رحمتِ کیا رحم الرّمین اجتماعی سلام ہو گیا تو پیشی پہ مجھے جانا ہے